آج کے نوجوان سن لے میری لوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری لوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے لے میری آج کے نوجوان سن لے میری پواں آج کے نوجوان سن لے میری پوا سوئے دشت تو دمن تار کے صاحبہ تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستا کیوں تجھے رات آئی ہے بس لے سو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا کب تلک دار پانی کے شو طرف ختم کب ہوگی آخر یہ تاریخ شب روشنی میں اور خود کو پہچان اب تجھ کو شاید کے مل جائے تیرا نشان آج کے نوجوان سن لے میری خواہ آج کے نوجوان سن لے میری لوا تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو ہر گز ملے گا نہ اس میں سکوں تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنو ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں آج کے نوجوان سن لے میری لوا آج کے نوجوان سن لے میری لو آج کے نوجوان سن لے میری تو آج کے نوجوان سن لے میری تو کے نوجوان سن لے میری کوا آج کے نوجوان سن لے میری کم تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ ترک کر اب تو تجویز خود ساختہ تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ تجھ کو بننا تھا اسلام کا پاسواں آج کے نوجوان سن لے میری کو آج کے نوجوان سن لے میری صبح تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے کچھ رکھا بھی ہے وقت جل کے لیے یا فقط یاد اور پیاس محرومیاں آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری صبح تو جو مشغول کر وہ سمن ہو گیا تیری خاطر کپس کیا چمن ہو گیا جس میں آ کر تو بالکل مگن ہو گیا ہے تو تجھ پر کپس میں ہے تو شادما آج کے نوجوان سن لے میری آج کے نوجوان سن لے میری آج کے نوجوان سن لے میری میری بہان آج کے نوجوان سن لے میری دعا آج کے نوجوان سن لے میری دعا میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں موت کا وقت لے کے مقرر نہیں دار پانی ہے رکھتا کوئی گھر نہیں تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائبہ آج کے نوجوان سن لے میری کو آج کے نوجوان سن لے میری بہار بیٹھکوں میں نیو وقت برباد کر نفس کی قید سے خود کو آزاد کر اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہربان آج کے نوجوان سن لے میری کماں آج کے نوجوان سن لے میری کماں وقت کی بھی بنا پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خنات ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں ہونا ایسا کہیں پھٹ پڑے آسماں آج کے نوجوان سن لے میری پوہا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری پوہاں آج کے نوجوان سن لے میری بگوان آج کے نوجوان سن لے کم آج کے نوجوان سن لے میری کماں میں نے مانا کے گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے پسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری کماں آج کے نوجوان سن لے میری کم داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز محشری آقا نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جوابن بتا تو وہاں نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا میں تو قائل نہیں ان خیالات کا تجھ کو شاید کے ہے علم اس بات کا اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں آج کے نوجوان سن لے میری آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری پوان آج کے نوجوان سن لے میری پوان آج کے نوجوان سن لے کما آج کے نوجوان سن لے کما کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے دین کی بات آئے تو نہ اہل ہے کار دنیا تیرے بات تیر پہل ہے اتباع شریعت ہے بارے گرا آج کے نوجوان سن لے میری آج کے نوجوان سن لے میری یہ بجا ہے کہ ابلیس مردود ہے وہ مگر وسوسوں تک ہی محدود ہے اور تیرے پاس تو عقل موجود ہے تیرے اندر ہے ادرا کے زیاں آج کے نوجوان سن لے میری دعا آج کے نوجوان سن لے میری دعا راہ سنت پہ چلنے کی کوشش تو کر زیت کا رخ بدلنے کی کوشش تو کر گر رہا ہے سنبھلنے کی کوشش تو کر تیری محنت نہیں جائے گی رائے گا آج کے نوجوان سن لے میری تو آج کے نوجوان سن لے میری تو تو میری مان لے کجروی چھوڑ دے یہ جو پیمانہ غفلت کا ہے توڑ دے اب اثر زندگانی کا رخ موڑ دے اب ہو تیری جبی اور وہ آستا آج نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری لو آج کے نوجوان سن لے میری بوا آج کے نوجوان سن لے میری پوا آج کے نوجوان سن لے میری نوجوان سن لے میری بوا آج کے نوجوان سن لے میری